بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ چاند پر کیا گئے زمین پر آ کر اکڑ اکڑ کر چلنے لگے ان گدوں کو کیا پتا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور گندا شکن جواب کسے کہتے ہیں وہ سوال جس کا جواب ہاتھ سے نہیں بلکہ گھوسے سے دیا جائے اور گھوسا جبڑے پر پڑے جس سے دو تین دانت ٹوٹ کر باہر آ جائے اس سے گندا شکن جواب کہتے ہیں سوچ یہی کہ میرے بچے ساتھ سنبھالے اور ساتھ کا بچہ میں سنبھالے <laughs> واقعی وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے جی ہاں پرانے زمانے میں لوگ جس کو جھینکا بولتے تھے آج اس کو لائف کہا جاتا ہے <laughs> ملک کو کرپشن سے نجات دلانے کا کارگر طریقہ کیا ہو سکتا ہے جی بہت آسان ہے اسے قانون انجائز قرار دے دیا جائے چائنا والے اتنے ترقی یافتہ کیوں ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں بنا بے بھاؤ کرتے ہیں ٹھیک ہوا تو ہوا ہوا غلط ہوا تو ناک تو ہے نہیں جو کٹے گی گنگا کیا ہے جمنوں کی بیٹی کو جمن کا لڑکا اٹھا لے جائے جمن کی بیٹی کو گنگوں کا لڑکا اٹھانے جائے اور سماج خاموش رہے تو اس تہذیب کو گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ مگر کسی کے بھروسے کا نہیں سب میں لیمو مکس کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے <laughs> عورت دنیا کی وہ واحد باتونی ذات ہے جو بھوکی اور پیاسی رہ سکتی ہے مگر کیوں نہیں رہ سکتی واجب اللہ ماں اضافتی تھپڑ ہے وہ نوجوان جو روزہ رکھ کر سارا دن سوتے رہتے ہیں کے ٹائم بولتے ہیں پکوڑوں میں نمک کم ہے شربت میں چینی کم ہے قانون فرضی کرنے والوں کو نہیں بخشا جائے گا ایس پی کیا پولیس والوں کو بھی راہل گاندھی دلتوں کی بستی میں گئے گاندھی کی راہ پر ہے راہل جی جا رہے ہیں دلت بستی میں دس تشویش دلت لیڈروں میں چھ اب نہ ہو ان کی کشتی میں بی جے پی کے کئی ممبر پارلیمنٹ اپنی پارٹی سے ناراض غیر ناراض اپنے نالا ہے کوئی بھی خوش نہیں ہے قیادت سے چھوڑو نفرت کے بھو بھرے نعرے باز آ جاؤ اس سیاست سے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر کامیاب کے پیچھے ایک کا ہاتھ ہوتا ہے اگر اس دیش میں رہتا ہے تو ڈھائی لاکھ کا حساب دینا ہوگا ورنہ نو ہزار کروڑ لے کر اس دیش سے بھاگ جاؤ مار ڈالا تاکہ نہ رہے پانچ کہ نہ بڑھے پانچری ہندوستان تیزی کے ساتھ مہنگائی کی طرف بڑھ رہا ہے اور مہنگائی تیزی کے ساتھ ہندوستان کی طرف بڑھ رہی ہے مسلمان ریزرویشن سے معروف کیوں کیونکہ وہ مسلمان ہیں ہر چوراہے پر پولیس تعینات یعنی ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے عام آدمی دو وقت کی روٹی کہاں سے لائے ایک وقت ہی کھائے پہلے مائیں بچوں کو شہری کے لیے اٹھاتی تھی اور آج بچے ماں کو شہری کے لیے اٹھاتے ہیں شکریہ فیس بک اور واٹس ایپ کا ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا کو دیکھا تو ایسا لگا اور دونوں نے تھپڑ مارا تو ایک جیسا لگا کھاؤ مست رہو وزن بڑھنے کی ٹینشن ہر چیز لو کیونکہ سبنانا تو محلے والوں اور رشتے داروں کو ہے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج دلی ممبئی راجستھان گجرات کے گرد گولے پیسہ رہا ہے سو نمبر ڈائل کرو فوراً پولیس آ جائے گی اور سو کا نوٹ پکڑا دو تو چلی بھی سے ثابت ہوا ہے کہ عورتیں بس ایک راز کو ہی راز رکھ سکتی ہے اور وہ راز ہے اپنی عمر کا راج اس گرمی میں صبح کا بلا کو اگر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے بلکہ اس سے ہوا کہتے ہیں کیونکہ بحالی کے لیے اعلیٰ سطح پر اعلیٰ سطح پر کمیٹیاں بنائی جائے گی ایک اطلاع اور کمیٹیاں بنانے والے اعلیٰ سطح پر موج کرتے رہیں گے پرینکا گاندھی ہی کانگریس کانگریسیوں کا نعرہ جب تک سانس تب تک آج کے نسخہ یہ نسخہ بھی آزما کر دیکھ لیجیے مہنگائی اگر اسی طرح بڑھتی رہی تو بی جے پی کیا کرے گی ایک سرخی اپنا بوریا بستر پر کرنے کی تیاری مسلمانوں کے خلاف میڈیا کا شہر ایک خبر پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے موجودہ سرکار کو جب سال کا موقع چاہیے اس کے بعد ہر شعبہ میں ترقی ہی ترقی ہوگی ایک عنوان دس سال ہندوستانی عوام کو پچھلے سات سال کے زائد عرصے سے اسی طرح کے وعدوں سے بہلائے جا رہے ہیں خاموشی عورتوں کا بہترین زیور اور یہ واحد زیور جس سے عورتیں صرف سوتے وقت پہنتی ہیں سب سے اچھا اور ایماندار کون جو رشوت لے کر کام بھی کرتا ہو لڑکیوں کا ایک کام کی سیٹی پر ہوتا ہے اور دوسرا کام اور ایپ کی نوٹیفکیشن پر رہتا ہے ترک فوج نے حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور عوام نے آ کر سیدھا کر دیا زندگی میں ایک الگ ضرور ہونی چاہیے نہیں تو من کی بات ریلیوں پر کرنی پڑتی ہے چنا دلی میں ایک جگہ تھی جہاں ڈاکو مل بیٹھ پر لوگ کا مال تقسیم کرتے تھے ٹھیک اسی جگہ پر آج پارلیمنٹ ہے جلیبی میٹھی ہوتی ہے ہاں اس کی دو وجہ ہے ہے وہ یہ میٹھی ہوتی تو کبھی سدھی نہیں ہو سکتی لوکل ٹرین کے سفر کے دوران ایک شخص کی زبان سے یہ نکل گیا اس سال کی کی گرمی ایک اندر غصے میں آ کر کہنے لگا ٹھیک یہ کیا کانگریس کے زمانے میں گرمی نہیں تھی کیا برداشت کرنا ایک ہمارے کی جن لوگوں میں وہ کمال کے سوال ثابت ہو سکتے ہیں لیکن گرما گرمی کے باوجود مہنگائی کی مار کم نہیں ہوئی ایم پی میں مسلم نوجوانوں کا انکاؤنٹر بھی بڑھتی تھا مسلم نوجوانوں کا انکاؤنٹر کرنا پولیس کے فرائض میں داخل ہو گیا ہے آوارہ کتوں کو ملا روزگار ایک خبر یعنی کتوں کے اچھے دن آ گئے مرد بڑھتا گیا جو جو دوا کی ایک عنوان لہٰذا ڈاکٹروں سے ہوشیار آخر اچھے دن کب آئے گے اکھلیش یادو جب پورے دن چلے جائیں گے اپوزیشن والے نئے کرنسی نوٹوں میں طرح طرح کی غلطیاں اور خامیاں نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہاں ایک شخص تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ نئے نوٹوں میں گاندھی کے چشمے کا نمبر بھی غلط ہے ہر بیوی اپنے پتی کو آسانی سے لب پتی بنا سکتی ہے کے پتی پہلے سے کروڑ پتی ہے سنا ہے کہ ہر ہندوستانی لاکھوں کا پیدائشی مقبول ہوتا ہے اس لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ آبادی میں خود اضافہ کر کے کو آپس میں بانٹ کر آسانی کم کیا جا سکتا ہے خواتین مردوں کی بنسبت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور پریشان کرتی بھی ہے نماز میں کچھ لوگ اس طرح پیر کر کھڑے ہوتے ہیں یہ جیسے میدان میں فصلی پر کھڑے ہوئے جے پور لٹریچر فیسٹیول کے منتظمین اب تقسیم نظرین کو مدعو نہیں کریں گے اب ان کو وہ ڈھاکن مدعو کرنے کے قابل بھی نہیں رہے حالات کب سدریں گے کسی کو کچھ پتا نہیں حالات بگاڑنے والے کب سدریں گے اگر اس کا پتا لگایا جائے تو سب کچھ سدھر سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا یمن پر حملہ ستاون لوگ جب ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی فالج کا حملہ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ کا فراہم کرانے والے کو ایک لاکھ روپیوں کا انعام اسے کہتے ہیں ناکامی کا دھندورا پکڑا یعنی ہم سے نہیں ہوگا اب آپ ہی منظم کرو ملائم سنگھ کبھی ادھر تو کبھی ادھر کیوں کیونکہ وہ بہت زیادہ ملائم ہو گئے ہیں ایک شخص سڑک پر سب کی عالت میں ترقتا رہا لوگ ویڈیو بناتے رہے example of digital India I S I اور پریوار کے درمیان تعلقات کی جانچ ہونی چاہیے اس ملک میں گنہگاروں کی نہیں بے گناہوں کی جانچ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ آفیسر اور متوسط اسٹوڈنٹ پلس بنتے ہیں اور کبھی کمزور اور دل اسٹوڈنٹ نیتا اور سربراہ بنتے ہیں کرتا ہوں ایک لیڈر اور وہ بھی کے اس کی طرح جو نہ گھر کا ہوتا ہے اڈانی کے کمپنیوں کو دیے گئے قرض کے ریکارڈ کا خلاصہ نہیں دیا جا سکتا سی آئی سی کچھ تو دال میں کالا ہے یا پھر پوری دال ہی کالی ہے بعض لوگوں سے بہت کی ضرورت نہیں ہوتی شکل سے مضبوط اور گمراہ نظر آتے ہیں یقین نہیں آتا تو تاریخ کو دیکھ لیجیے حکومت ہمیں زندہ رکھنا چاہتی ہے یا مویشیوں کو ایک کسان کا حکومت سے سوال اس وقت تو حکومت صرف خود کو زندہ رکھنا چاہتی ہے بی جے پی دیوبند کا نام کیوں بدلنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کیا ای وی ایم مشین سے چھیڑ چھاڑ ہو سکتا ہے جب اے ٹی ایم مشین سے ہو سکتی ہے تو ای وی ایم کس کھیل کی بولی ہے بی جے پی مسلم کو ٹکٹ دینے میں سب سے پیچھے اور مسلم کو دعوت بنانے میں سب سے آگے اسد الدین اویسی یو پی کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لینے ہی والے تھے کہ میری آگ کھل گئی بجلی کے خواب سے جتنے کیا ای وی ایم مشین سے فرضی ووٹ ممکن ہے جہاں اے ٹی ایم مشین سے فرضی کی چھاپ واٹ نکل سکتے ہیں تو ای وی ایم سے بھی فرضی ووٹ یقین نکل سکتے ہیں مودی انڈیا کو ڈیجیٹل انڈیا بنانے میں لگے ہیں اور یوگی ویجیٹیبل انڈیا بنانے زمانہ تھا کہ لوگ معرفت حاصل کرنے کے لیے سلطنت چھوڑ دیتے تھے اور آج سلطنت حاصل کرنے کے لیے لوگ بن جاتے ہیں غریبی کی بھی حد ہوتی ہے یا مطلب مطلب یہی کہ میرے موبائل میں لائٹ موڈ کی جگہ اب سائیکل موڈ کا آپشن آ رہا ہے آج کل بہت تیزی کے ساتھ کانگریسی لیڈر بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں یہ دیکھتے ہوئے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی جلد بی جے پی کاگریس کی طرح سیکولر پارٹی بن جائے گی پیسہ بولتا ہے ایک محاورہ اس محاورے پر میرے یقین میں اس وقت اتر کے آ گئی جب بی جے پی نے منی پور اور گوا میں میں ہونے کے باوجود حکومت بنا ڈالی الیکشن ہارنے پر اپنے بیٹے کو پوچھنے سے ملائم سنگھ یادو کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں اگر واٹنگ مشین کو سوچتے تو شاید کوئی حاصل ہو جاتا نیتا جی کا کہنا ہے کہ گائے کی حفاظت کے لیے سب کچھ کریں گے چاہے حیوان ہی کیوں نہ بننا پڑے دو دو پتے کیجریوال کے دو سال مکمل واقعی بندے میں دم ہے پوری سسٹم سے اکیلا سر کو ہی نہیں بلکہ سسٹم بدل بھی رہا ہے جیو سمر آفر کے بعد جیو دن دل آفر کے آنے سے ایئرٹیل آئیڈیا اور وڑا کو لگا کرارا جھٹکا اس گاؤں کا کوئی سنگ نہیں جنتا کہے گی جیو مکیش امبانی نئے بھارت کا آگاہ بی جے پی نے لگایا مشن دو ہزار بائیس کا نعرہ نئے بھارت کا نہیں نئی مہا بھارت کا آغاز خبردار مشن دو ہزار انیس کے لیے تمام سیکولر جماعتیں اپنا مستحد نعرہ بلند کریں ورنہ میں سمجھوں گے تو جاؤں گے اے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی ہوں ہوگی بھاجپا لیڈر کو پٹک کر مار ڈالا سانڈ کو پاکستان بھیج بے روزگاری لاکھ پانے کے لیے سونو نگم نے تگلا کرا لیا اگر لاکھ کی آفر ہوتی تو شاید بھی جائے گائے صرف دودھ اور گھی ہی نہیں دیتی سیاسی پارٹیوں کے لیے کی ایک نیتا جی کہہ رہے تھے کہ میں نے کلاس میں اول پوزیشن پانے کے لیے کبھی کوشش نہیں کی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کو نیتا بننا ہے پریشان حال کسانوں کے زخم پر نوجوت سنگھ سدھو نے لگایا مرحم اپنی کمائی میں سے دیں گے چوبیس لاکھ روپیے ویری گڈ سدھو نے سدھو صاحب کو سل کر دیا بھاجپا گرام میں زیرو مگر چناؤ میں ہیرو شیو سینا کا تن شیو سینا کبھی کبھی بول جاتی ہے اب گائے کا بھی بنے گا آدھار کارڈ اگلے سال شاید کا بھی لگ سکتا ہے مالیگاؤں لاسٹ معاملے میں سادی پرجا کو ملی ضمانت بہت گندا آسارام کو بھی مل جائے گی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کیس والی خیر منائے کہ آج بی جے پی اپوزیشن میں نہیں ہے اگر بی جے پی اپوزیشن میں ہوتی تو واد کی عید سے اینٹ بنا دیتی مدھیہ پردیش میں نکسلوں کا لاکی لانچر سے سی آر پی ایف کے جوانوں پر خطرناک حملہ جہاں ستا پکش الیکشن موڈ میں ہو اور آئی سی یو میں ہو تو وہاں اس طرح کے حملے ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں نکسلیوں کے خلاف سینا کا استعمال نہیں کرے گی سرکار تو کیا چوریا چوری اور گاگرا پہن کر ماتم کرے گی یو پی میں اسکول کا عجیب و غریب فرمان یوگی کی اسٹائل میں بال کٹوا کراؤ بٹوا کرن کے بعد اب گنجا کرن اور بتائیے کوئی تازہ خبر اور کوئی دلچسپ ٹویٹ اور کوئی مزیدار ہیڈ لائن نہیں آج بس اتنا ہی زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ سال ملیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ